دس سال مسلسل قربانی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں دس سال قیام فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کرتے رہے قربانی صرف تین دن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں قربانی کے دو دن ہیں دس ذوالحجہ کے بعد فائدہ یعنی عید الاضحیٰ جو دس ذوالحجہ کو ہوتی ہے اس کے دو دن بعد تک قربانی کی جا سکتی ہے گیارہ اور بارہ ذوالحجہ کو اس کے بعد درست نہیں یہی امت مسلمہ کے سواد اعظم کا مسلک اور طریقہ ہے خون اونچے مقام تک جا پہنچا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کا عمل آدمی کا کوئی عمل قربانی کے دن دس الحجہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا اور قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام پا لیتا ہے اس لیے خوب خوش دلی سے قربانی کیا کرو فائدہ عید الاضحیٰ کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب عمل قربانی کا جانور ذبح کرنا ہے بس بات ہی ختم ہو گئی اب کسی کی فلاسفری اور چون چوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے آج کی دنیا سر سے پاؤں تک اصراف فضول خرچی بخل اور نمائشی اخراجات میں ڈوبی ہوئی ہے مگر اس کے باوجود کچھ تاریک ذہن لوگوں کو دو چار ہزار روپے کی قربانی کے بدلے دنیا بھر کے غریبوں کی یاد ستانا شروع کر دیتی ہے یہ لوگ شیطان اور شیطانی طاقتوں کے نمائندے اور بھیڑ کی صورت میں بھیڑیے ہیں یہ ہم سے ہمیں دی ہماری دینی خوشیاں چھیننا چاہتے ہیں مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کی ایک نہ سنیں اور قربانی کے معاملے میں مزید ترقی کریں سینگ اور کھر وغیرہ کسی کام نہیں آتے مگر وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچ پہنچتے ہیں اب خود ہی اندازہ لگا لیں کہ قربانی کا کیا مقام ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمیشہ دو مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور دوسری اپنی طرف سے ان سے پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا مجھے اس کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا اس لیے میں اس عمل کو کبھی نہیں چھوڑ چھوڑوں گا فائدہ اب بھی کئی خوش نصیب یہ سعادت حاصل کرتے ہیں